نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بڑی اہم خصوصیات میں سے اور اس کے فضائل میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ایسی تعلیمات انسانوں کو دی ہیں کہ جو انسان ان تعلیمات پر عمل کرے اس کی شخصیت ابھر کر اور دنیا میں عروج اور ترقی کی راہ پر وہ انسان آ جاتا ہے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنا انسانوں کو ایک اللہ تعالی کی مخلوق میں محبوب اور پسندیدہ بنا دینا لوگوں میں عزت اور مقام و مرتبہ عطا کر دینا یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے اسلامی تعلیمات اسلامی احکامات پر انسان اگر عمل کرے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگر انسان اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بڑی عزت بڑے مقام و مرتبے اور بڑے عروج و ترقی سے نواز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی الحکاط شام کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین نے اعلان کیا قرآن پاک کے اندر وہ ان انہول اللہ کا ولی قومی اے ہمارے نبی یہ قرآن پاک آپ اور آپ کی امتیوں کے لیے بہت بڑی عزت کا سرمایہ ہے عروج کا مقام و مرتبے کا عزت قوت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے وہ کتاب بنا دی ہے جو آپ کو لے کر کے بھیجا ہے وہ ان نحول اللہ کا والی قومی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان اللہ یرفع پو باد الکتاب اقوام و ادوبی آخرین لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو تو بہت ہی زیادہ عروج و ترقی اور عزت عطا کرتے ہیں وید ادوب آخرین اور بہت ساری قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں جو لوگ کتاب اللہ کو اپنایا ایمان رکھا اس کو پڑھا سیکھا سکھایا اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ تو اسی قرآن پر عمل کی برکت سے ان کو عروج عطا کرتے ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا نظر انداز کیا اور قرآن کو چھوڑ کر کے انہوں نے کوئی اور راہ اپنے لیے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور خوار کر دیا کرتے ہیں وہ بہترین قرآن تعلیمات اور وہ بہترین اسلامی ہدایات جن کے ذریعے ان انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت اور مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے امانت داری انسان کے اندر اگر امانت داری آ جائے انسان امانت دار بن جائے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں امانت داری جیسی خوبی کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو عزت نصیب فرماتے ہیں ان یا امرکم الامانات الى اہلیہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں اے لوگو اللہ رب العالمین ان ان اللہ اللہ یامرکم تؤدوا الامانات اهلها تعالی مومنوں تم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ امانت کو امانت والوں تک پہنچا دو اور آیت بھی بڑے عجیب و غریب موقع پر نازل ہوئی جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا نبی السلام شام نے فاتحہ انداز سے جب مکے میں دخول فرمایا اور سارے کفار ہتھیار ڈال دیے اور نبی السلام شام نے اس شخص کو عثمان نامی اس شخص کو بلایا جس کے پاس خانے کعبہ کی چابی رہا کرتی تھی اللہ کے رسول نے مانگا اور وہ بیچارے لا کر کے چابی نبی علیہ شام کو حوالے کر دیا نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اپنے دست مبارک سے کھولا اور اندر داخل ہوئے اور جا کر کے ساری مورتوں کو توڑا اور سب کو اٹھا کر کے پھینکا اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا جب نبی علیہ السلام شاہ باہر نکلنے لگے خانہ کعبہ سے تو امیر علی رضی اللہ تاران ہو اپنے سے یہ سوچتے ہیں خانہ کعبہ کی کلید اور خانہ کعبہ کی چابی ہم کو ملنی چاہیے کیوں میں نبی علیہ السلام کا چکا بھائی ہوں اور میں آپ کا داماد ہوں علی رضی اللہ ہو یہ سوچ کر کے دروازے پر کھڑے کہ نبی علیہ السلام نکلے اور چابی ہم کو پکڑا دے کیوں ہم اس سے زیادہ کوئی مستحق اس چابی کا نہیں ہے یہ تو حضرت علی رضی اللہ اپنے طرح سوچتے اپنے سوچ کر کے کھانے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں دوسرے جانب آپ کے سگے چچا محبوب چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے چچا ہیں ان کے باپ نہ ہونے کی بنا پر ہم باپ کے قائم مقام ہیں اور زمزم کا کنواں اور زمزم کا پانی پلانا یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے ایک چیز بچی ہے کھانے کا چابی اس لیے جب زمزم کے مالک میں بن چکا ہوں زمزم پر ہم پر ہماری ندامت ہے تو خانے کعبہ کی چابی بھی ہم کو ملنی چاہیے دوسری جانب عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ سوچ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر دونوں اپنے کہیں سوچ رہے ہیں حضرت نبی علیہ السلام جب باہر نکلے تو اللہ رب العالمین نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو دونوں کی سوچ کو رد کرتے ہوئے اپنے نبی کو تعلیم دیا ان امرکم انتو عبد المانا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مومنو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت کو امانت والے کے سپرد کر دو نبی علیہ السلام صاحب نکلے حضرت علی اور عباس کو چھوڑ کر کے اپنے جس سے عثمان نامی شخص سے جس سے آپ نے چابی لیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے چابی ان کو پہنچا دیا اور ان کو پکڑا دیا تو میرے بھائی امانت داری بہت بڑی چیز ہے نبی علیہ قرآن پاک نے کامیابی اور فراہ کے لیے شرط رکھا ہے کہ انسان امانت دار ہو ولد امانات کامیاب وہ ہوں گے جنت کے بارش ان کو بنایا جائے گا جو اپنی امانتوں کا کی حفاظت کرتے ہیں امانت دار وہ امانت امانت والے کے سپرد کر دیتے ہیں امانت میں کبھی خیانت اور لاپرواہی نہیں کرتے یہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے شرط رکھا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے امانت داری کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن امانت دار نہ بن جائے نبی علیہ السلام کے متعلق امام احمد بن حمد اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں کہتے ہیں کل لما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ اسلام شاید ہی کبھی ایسا خطبہ دیا ہو شاید ہی کبھی صحابہ کو خطاب کیا ہو کوئی بھی موضوع کسی بھی عنوان پر آپ کو خطاب کرنا ہے لیکن ہر موضوع کے ساتھ خطبے کے ابتدا میں یا اپنے خطاب کے اندر نبی علیہ السلام یہ تعلیم ضرور دیتے اللہ اے ہمارے صحابیوں اے کلمہ پڑھنے والوں اے مسلمانوں یاد رکھو سن لو لا ایمان امان اس شخص کا ایمان نہیں ہے اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو جو امانت کی حفاظت نہ کرے امانت کو ادا نہ کرے وہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا ولا دین ال ملا احدلا اور آپ نے ساتھ میں یاد رکھو جو انسان وعدے کو نہ پورا کرے اس کا دین کسی کام کا نہیں ہوتا نبی علیہ نے دوست اعلان کر دیا لا ایمان امانت اللہ جب تک انسان امانت دار نہ بن جائے تب تک آدمی مومن نہیں بن سکتا اسی لیے احادیث کے اندر امانت داری کو ایمان کا ایک ایک کی اور ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے اور امانت کی حفاظت نہ کرنا امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت قرار دی گئی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سلاسن ہاں، آپ نے ساتھ میں آیت المنافق کے اے لوگو منافق کی تین علامتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اذا حد دشا قیمہ منافق کی تین علامتوں میں سے ایک پہلی امانت ہے اذا حد جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نمبر دو وہ عزا واد اخلافا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے نمبر تین آپ نے ساتھ نمایا وہ ایزا وہ ایزا تمہیں نا کھانا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت امانت میں وہ خیانت کیا کرتا ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے امانت میں خیانت کرنا امانت میں لاپرواہی کرنا منافق کی بڑی علامت قرار دی ہے اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو بد خیانت امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان اور دین کو بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرد احمد بن حمل اور اسی طرح سے تبرانی وغیرہ کی حدیث ہے حضرت عبادہ ابن السامس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اے شاپ لی ستن از من رقوم الجنا میرے رقوم الجنا تم چھ چیزوں کی اگر گارنٹی دے دو کہ چھ چیزوں کی پابندی کرو گے چھ چیزوں پر عمل کرنے کا وعدہ تم ہم سے کر لو از من رقوم الجنا تو میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں بہت بڑی چیز ہے کہ نبی علیہ شراک السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کسی امتی کو جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دے دیں اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیبوں میں ہم تمام لوگوں کو شامل کر دے جن کے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے رکھی ہے از منولی سن از منقوم الجنا اے لوگوں چھ چیزیں کرنے کی گارنٹی دو ازمن رقوم الجنا میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں نمبر ایک حا حدم جب تم بات کرو تو سچی بات کرو وعدہ کر لو ہم سے یہ عہد کرو ہمیں گارنٹی دو کہ جب بھی تم بات کرو گے تو سچی بات کرو گے جھوٹ کے قریب نہیں جاؤ گے نمبر دو وہ تم ادا واد تم اور جب تم لوگ وعدہ کرو گے تو وعدے کو پورا کرو گے وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نمبر تین وہ ادو تم جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو امانت دار تک تم ادا کر دو گے امانت داری کی سے درجے پر اس اس حدیث میں ادا ادا ادا تم تم تم ودو سمن پھر آپ نے چوتھی چیز بیان فرمائی اب اپنی نگاہوں کی تم حفاظت کرو گے اپنے نگاہوں کو حرام کاری حرام چیزوں اور برائیوں سے اور ناجائز چیزوں سے اپنے اپنے آنکھ کے عبادت کرو کتنا بڑا عمل یہ ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان بہنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور خیانت سے بچا لے کتنی بڑی چیز ہے بظاہر جسم کے اندر سب سے چھوٹا ادو ہے لیکن اس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں وزو ابسارا اپنی نگاہوں کو نیچی کرو لیکن ہمارے ساتھی سوچتے ہیں نگاہیں نیچی رکھ لیں گے تو ٹی وی رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر نگاہیں نیچی کر لیں گے تو دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیوں فلمیں نہیں دیکھیں گے تو کیا فائدہ ہے اللہ اکبر یہ اگر نگاہیں نیچی کر لیں تو ہمیں پارکوں اور کلبوں اور کارنے پر گھومنے جانے کا کیا فائدہ ہے یہ چھوٹی سے چھوٹے سے مزے کے لیے اور لذت کے لیے انسان کتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر دے رہا ہے اس دنیا کے چند لمحے کے مزے اور لذت کے لیے دائمی جنت کو اللہ تعالیٰ دائمی جنت کو انسان نظر انداز کر دینے پر آمادہ ہے تو میرے آپ نے ساتھ وہ گزو ابسار اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھو نمبر پانچ وہ فدو نمبر پانچ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہم پر فرض قرار دیا ہے اور اور آخری اور چھٹی چیز آپ نے ساتھ روایا اپنے ہاتھوں کو روک لو اپنے ہاتھ پر قابو رکھو اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہ ستاؤ حرام چیزوں میں حرام کاموں میں حرام لکھنے میں پڑھنے میں حرام کام کے اندر اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ساتھ فرما رہے ہیں یہ چھ چیزیں ہیں از ستن ازمن از الجنہ اگر ان چھ چیزوں کی پابندی کرنے کا تم ہم سے وعدہ کر لو تو ہم جنت میں داخل کرنے کا تم سے وعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھ باتوں پر ہم تمام ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق رسیح فرمائے اکول کو لہٰذا واسطر اللہ من کل ہم الحمد للہ وقفا وسلام ملا الدین مصطفیٰ امہ آباد داری سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مراتب طے کر لیتا حاصل کر لیتا ہے ہمیشہ سے اس فتنے کے دور میں بھی کتنی بھی برائیاں عام ہو گئی ہوں لیکن امانت داری کی آج بھی قدر کی جاتی ہے یہ ایسی خوبی ہے بےمانوں میں بھی امانت دار لو اچھی ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللہ امانت داری انسان کو دنیا میں کیسے رشک سے بال سے دولت سے عزت سے مقام و مرتبے اور اونچے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا مستحق کیسے بڑھا دیا کرتا ہے قرآن پاک واقعات بھی اور تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں ان تمام واقعات کا بیان کرنا ابھی ناممکن ہے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ دو ایک مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان واقعات کو اس لیے بیان کیا کہ ہم لوگ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں سورہ یوسف کا ذرا مطالعہ کرو یوسف علیہ سلاط اسلام پر بھائیوں کے ظلم و زیادتی کا خیال رکھو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے پھر نکالے گئے بیچے گئے ظالموں نے بیچ ڈالا وہ سروس سمان بخش ان محدودہ بڑی معمولی قیمت میں کنویں سے نکالنے والوں نے بیچ ڈالا بادشاہ مصر کے محل میں آئے وہاں ایک عرصے تک زندگی گزارتے رہے پھر عزیز مصر کی بیوی جو مہارانی تھی ان کی نیت خراب ہو گئی انہوں نے حرام کاری کے لیے بلایا دروازہ کیا وغلقت وکالت وقالت دلک ہر تدابیر جب جب اس کی ناکام ہو گئی تو آخر میں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے بلایا اور محل کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہری تلک یوسف اب حرام کاری کے لیے آ جاؤ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کی امانت در دیہی امانت ایمان دیہی اللہ تعالیٰ کی امانت تکوا ان تمام امانتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں مار اللہ اللہ تعالیٰ کی مرا کہ میں بند کمرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو میں اپناؤں یہ کہہ کر کے انکار کر دیا یوسف علیہ السلام شام آگے بھگے بھاگنے کے لیے آگے بڑھے اور اسی مہارانی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ کر کے کھینچا اور یوسف علیہ السلام شام کا تمیز پھٹ گیا کیس یوسف علیہ السلام پر آ گیا آپ جانتے ہیں ایک عرصے تک جیل میں ایک عرصے تک کے لیے جیل میں ڈال دیے گئے جیل سے ابھی جیل میں ہیں امانت داری کا کمال امانت داری کی فضیلت امانت داری کا مقام و مرتبہ اور امانت دار کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا وقات کیا ویلو اور کیا قدر قیمت ہوتی ہے اس حدیث سے اس واقعے سے اندازہ لگاؤ ابھی یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام امانت داری سنی تو عزیز مصر مصر کے بادشاہ نے کہا الملک تونی بھی لنفسی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ مصر کہتا ہے اپنے لوگوں سے اے لوگوں یہ جیل کے اندر جو یوسف ہے بھی بادشاہ نے کہا یوسف کو جیل سے نکال کر کے لاؤ تخلیص سی جیسے اس کی امان یوسف السلام امانت داری بادشاہ مصر کے سامنے آئی تھوڑی طور پر اس نے کہا یوسف کو جیل سے نکالو اور میرے پاس لے کر کے آؤ آؤلی ہو نفسی میں اس کو اپنا خاص درباری بناؤں گا ایک انسان کی امانت داری ذرا دیکھیں میں اس کو اپنے اپنے خاص درباریوں میں شامل کر لوں گا یوسف علیہ السلام آئے ابھی تو یوسف علیہ السلام کی امانت داری اس نے گیروں سے سنا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا آج یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور گفتگو شروع کی شروع کی سورب پور آدمی فرماتے جیسے گفتگو شروع کیا بادشاہ مشر نے یوسف رہے کا شام ہمارا داری کو دیکھے گا ان یوم لدینا مکین ان امین اے یوسف تم بڑے امانت دار ہو تم ہمارے حاکم نہیں بلکہ ہمارے بادشاہت کے سب سے بڑے ذمہ دار آج سے تم کو ہم نے بنایا ہے اور کس یہ بنایا ان نقل یوم لدینا مکین تم بڑے عزت والے ہو اور امانت دار ہو امانت دار ہو امانت داری انسان کو جیل سے نکال کر کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھا دیا یہ ہے امانت داری کا مقام دوسری امانت داری قرآن کے اندر میرے دوستو امانت دار بنو اگر تم امام و خطیب ہو تو امامت و خیرت امانت داری ہے اگر تم مؤذن ہو تو امان ہاں، جو ہے امانت داری ہے تم کسی کمپنی کے مینیجر ہو تو تمہارے اوپر امانت داری ہے میرے بھائیوں اگر تم ٹیچر ہو تو تمہارے گلے پر میں امانت داری ہے اگر تم طالب علم ہو جب بھی تمہارے گلے میں امانت داری ہے دنیا اگر تم شوہر ہو تو بی بچوں کی امانت تمہارے کندھے پر ہے اگر گھر میں عورت ہے وہ شوہر کے عزت شوہر کے مرد شوہر کے اولاد کی امانت دار ہے دنیا کا کوئی انسان امانت داری سے آزاد نہیں ہو سکتا اگر امانت داری ہمارے اندر آ جائے لیبر اور بار کے سارے جھگڑے ختم ہو جائے اگر امانت داری آ جائے تو ایک پارٹنر کے دو پارٹنر اور شریکوں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر امانت داری آ جائے گھریلو زندگی میں تو باپ اور اولاد میں کبھی جھگڑے نہ ہو اگر کی زندگی میں امانت آ جائے تو یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستوں کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہ ہو امانت دار کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے امانت دار کو انسان امانت دار کو اللہ تعالیٰ جیل کی پریشانیوں سے نکال کر کے وہ شاہی تخت کے شاہی تخت پر بیٹھا کر کے آرام و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے امانت داری کی ضرورت ہے آپ دنیا کو تو جانے دو ہم مسلمانوں میں امانت داری محفوظ ہو گئی ہے اللہ حزمر دوسرا واقعہ ذرا دیکھو سورہ قصص کا مطالعہ کرو انسان کتنی بھی پریشانیوں میں ہے امانت داری انسان کو بے شمار مشکلات سے آزاد کرا کر کے اسے اس سے پتا کر دیا کرتی ہے حضرت من کس کا معلوم ہے مصر میں آباد تھے مصر میں رہتے تھے فرعون کے دربار میں تھے ایک دن ایک فرونی کا موسا علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا وہ جھگڑا کر رہا تھا دوسرے سے موسا علیہ السلام نے چھڑانا چاہا بعد نہ آیا تو موسا علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا وہ گھوسا بڑا صحیح پڑ گیا اور وہی وہ گرا بدبخت مر گیا اب قتل کا کیس موسا علیہ السلام کے ذمے پتا چل گیا رات کو میٹنگ میں تھی اور میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ فرق یہ مسلمان یہ موسا گھر کے فرعون کے دربار میں رہا کرتا ہے لیکن ہمارے کو قتل کیا ہے اس لیے اس اس کے کے بدلے موسا کو قتل کر دیا جائے ایک دیندار شریف طبیعت کا آدمی وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا رات کو میٹنگ ہوئی رات کو طے ہوا کہ موسا کو قتل کر دیا جائے سارے لوگ گھر گئے دستخط کر کے قرارداد پر موسا ایک انسان آیا اور رات کو موسا کو خبر دیا میرے بھائی موسا بہتر ہے آپ ایک دو تین ہو جائیں مصر سے نکل جائیں کیوں میں دستخط کر کے آ رہا ہوں ابھی میں نے سن فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا موسا ایسا ہو کر کے نکلے نکلے کس کا معلوم ہے مدین کا راستہ لیا مدین کے راستے پر آئے تو کہا میرا رب ان قریب ہماری رہنمائی کرے گا بہرحال چلے گئے ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں کنواں تھا جہاں پانی پلانے کا کنواں تھا دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو کنویں کے قریب سے ہٹا رہی ہیں آگے بڑھے کہا کیا بات ہے تم دونوں کیوں یہاں پریشان ہو اپنی بکریوں کو کیوں کنویں پر نہیں آنے دیتے انہوں نے کہا بات اصل ہے دونوں بچیوں نے کہا میرا باپ بوڑھا ہے غریب ہے کوئی بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے بکریاں کو بکریوں پر گزارا ہے کوئی نوکر رکھنے مہینے کی نوکر کو رکھ کر کے تنخواہ دینے کی طاقت میرے باپ کو نہیں ہے باپ بوڑھے ہیں وہ جنگلوں میں بکریوں کے پیچھے نہیں دوڑ سکتے ہم دونوں بہنیں بکریاں چراتی ہیں اور شام کو پانی پلانے کی باری آتی ہے تو ایک کنویں پر جب تک سارے لوگ پانی نہ پلا لیں تب تک ہم کو موقع نہیں لگتا جب سارے لوگ اپنے پاس بکریوں کو پانی پلا کر کے واپس ہو جاتے ہیں پھر بچا کھوچا پانی ہم اپنے بکریوں کو پلا دیتی ہیں موسا موسال اے خدمت خلق انسانیت کا تقاضا تھا ان دونوں بچیوں کی مدد کیا اور پانی نکال کر کے بکریوں کو پانی کنویں سے پانی نکال کر کے بکریوں کو پلا دیا وہ دونوں بہنیں اپنی بکریاں لے کر کے وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی باپ نے پوچھا بوڑھے باپ نے کیا بات ہے کیسے آ گئے انہوں نے پورا قصہ بتایا ایک ایسا نوجوان خوبصورت ہٹا کچا صحت مند بڑا امانت ہے اس نے اس طرح سے ہمارے ہم سے پوچھا ہم لوگوں نے بتایا تو آج سب سے پہلے اس نے بکریوں کو پانی پلا دیا پورا قصہ سن لیا تو ان میں سے ہوما یا ہو ان خیر من تل امیر یہ ہے امانت دار قتل کا کیس ہے پورے ملک نے فیصلہ کر رکھا ہے موسا کو پکڑو قتل کر ڈالو موسا بھائی آج تنگ آ کر کے پریشان ہو کر کے ملک چھوڑ کر کے نکلے ہیں کوئی آگے پیچھے ان کا پرسان حال نہیں ہے ان میں سے ایک لڑکی نے باپ سے کہا یا اب تاجر ہو اے میرے والد میرا میری رائے ہے اس آدمی کو آپ مزدور رکھ لیں وہ بکریاں چڑھائے گا ہم دونوں بہنوں کو آرام ہو جائے گا اور وجہ کیا ہے میں نے اس مرد کو پایا اس کے اندر دو خوبیاں میں نے بڑی آلیشان دیکھی ہیں ایک خوبی یہ ہے میں نے اس کو امانت دار پایا ہے امانت دار انسان کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے وہ امانت دار ہے اور دوسری خوبی قوت و طاقتور ہے امانت داری موسا کلیم اللہ کو یہاں تک پہنچائی بوڑھے باپ نے کہا اس امانت دار اور اس نے طاقتور نوجوان کو فوراً برا کر کے لاؤ شرماتی ہوئی آئی اور موسا اسراج شام سے کہتی ہے ہمارے والد آپ کو مزدوری دینے کے لیے برا رہے ہیں مزدوری لینے کے لیے موسا کلیم اللہ گئے وہاں گئے تو بوڑھے باپ نے کہا اے بوسا پورا قصہ سنا اور پورا قصہ بتایا تو بوڑھے باپ نے کیا کہا اللہ ایک امانت دار ایک امانت دار ایک پریشان امانت دار مشکلوں میں پھرا امانت دار امانت اس امانت دار کو امانت داری کہاں تک پہنچا دیتی ہے مزدوری لینے کے لیے گیا اور بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹے سنو کوئی پرواہ نہ کرو تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے میں ایک رائے تم کو دیتا ہوں یہ ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھ سے کر دیتا ہوں ماہ انسان امانت دار ہو تو اس کی دنیا میں ایک قدر ہوا کرتی ہے بیٹے موسا میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں رہنا پینا کھانا پینا رہنا سہنا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آج سال میری بکریاں تم چرا دو اور آٹھ سال کے بعد اگر دو سال اور بکریاں چرا کر کے دس سال پورے کر دو تو یہ بڑا تمہارا احسان ہوگا اللہ حکمر امانت داری یہ ہے کہ ایک انسان گھر سے بے گھر ہوا ہے مزدوری لینے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ امانت داری کے برکت سے اس کی شادی بھی کروایا نوکری بھی مل گئی بال بچے بھی مل گئے اور دنیا میں ساری مشکلات سے آزاد بھی ہو جاتا ہے ہمارا داری اگر ہمارے اندر آ جائے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امانت دار بنائے نبی علیہ السلام کی امانی تاریخ مشہور ہے آپ ایسے ہوئے ہیں حضرت کو نسل کرنا ہے سارے لوگ ایسے لڑ رہے ہیں کون ہے کون اس پتھر کو یہاں نصب کرے ہر قبیلے والا کہتا ہے میں کروں گا اتنے میں نبی نبی السلام نبوت سے پہلے نبو رسول بنائے جانے کے پہلے پہلے سامنے ساتے کےے نظر آئے جیسے آپ کی نگاہ کفار مکہ پر پڑی کہنے لگے جہاں جہاں محمد اے لوگوں یاد رکھو ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری قوم کا سب سے بڑا امانت دار محمد آ رہا ہے یہ جو فیصلہ کر دے گا پورے مکے کے لوگ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے نبی شام آئے اور لوگوں نے فیصلہ رکھا اور آپ نے ہمارے داری سے فیصلہ کیا کہ آمد تک کے لیے کفار مکہ کا جھگڑا ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو ہمارا دار بنائے اِنہا عالمین ہم میں جو بیمار ہوں شفا کلیتا فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو مشکلات ہیں اللہ ان کے مشکلات کو ختم کر دے اِنہا عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے صاحب اقتدار سرکار وہاں کے حکام اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک امال کی توفیق نصیب فرما ہر قسم کے فتنے ہر قسم کے منقرات ہر قسم کی برائیوں سے ان کو بچائے اور ہر اچھے کام کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے جو ملک کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے ارحال ہر غلط کام سے جو امت کے لیے ملت کے لیے نقصان دہ ہو ان کے کو پکڑ لے اور انہیں ان سے روک دے الحلال ارحا اپنے نیک اپنے انہیں توفیق نصیب فرما اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ انل احسان وہ اٹا عید واصحم لال ترون ودیبر اللہ اکبر